پلیز پلیز تربیت کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے آپ گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے اس طریقے سے بچے اس ماحول میں بیٹھ بچے آتے الحمد للہ میں یہاں پہ آج تک تیئیس سال سے ہوں پورا میرا پاکستان میں ہے لیکن ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ الحمد للہ مستی صاحب کے کہنے کے مطابق اذان کی آواز سے خاموش ہوتے ہیں قربانی کے مقصد سے پورا ادا کرتے ہیں تو یہ تو تربیت کے اوپر وہ ہے محسوس منصور کے جس طریقے سے انسان تربیت کرتا ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت چاہے یورپ ہو ہو اپنا ملک اپنا ملک ہے یہ تو بات ہے جی ہاں اور اس کے علاوہ آپ تک کو بہت بہت عید مبارک اور یوسف بھائی سے بات کروا دیجیے اگر اچھا آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ جس طرح سے ماشاء اللہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ہم تو ڈسکشن کر رہے تھے بنیادی طور پہ اور جی، جی، مفروضات کی جی، باتیں ہیں کہ ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پہ ماشاء اللہ بہت اچھا ماحول ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ اور الحمد للہ میں یہ بات ہے نا یہ بات ہے کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے جی بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہالینڈ سے جوائن کیا ایک اور کالج میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سے کنیز فاطمہ بہن کیسے ہیں آپ کو ٹھیک ہے الحمد للہ سب سے پہلے تو عید مبارک کر سکتا ہوں آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بہت زیادہ تھینک یو آپ لوگوں نے ہمارے بالکل کریکٹ ٹائمنگ کا بنا کیا ہے جناب آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں اس موقع بالکل مجھے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں آج اس کے ٹائم کی اجازت دے گا لیکن آپ ایک اچھا ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن ابھی نے مجھے ایک پتا کیا ہمیں لگے دوسرے ہم لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہاں پر کافی مطلب چنتا کی جی ہے ہم لگیش آئے ہیں اس میں میرا بہت خرچے میں ہم نے کہ جتنے پہلے تو ہم جا کے اپنے جانور جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ جاتے ہیں پرائٹر ہائٹ مسلمانوں کے میکسیمم پوائنٹس ہیں پہلے ہیں اس میں پھر ہم جا کے بچوں کے ساتھ چھ دن پہلے دس دن پہلے اپن اپنی جو مرضی کے ساتھ سے جاننا سلیکٹ کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے باقاعدہ ممبر ہوتا ہے نماز جو دن جاتے ہیں جیسے آپ خدا گئے وہاں سے وقت کو پھر جو ہے پروگرام کرنے جاتے ہیں بچے ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم سب فیملی جاتے ہیں وہاں پر پھر پہ اپنے ساتھ آتے ہیں اور آج جیسے بھائی بہت سے آئے ہیں میری کزن ہے ہیں ہمیں بھی میری بات نہیں چاہتے آج جیسے ہمارا ہے دوپہر کو ہم سب ساتھ ہیں ابھی رات کو پوری فیملی ملے گی رات کو ہم کھانا کھائیں گے میرے گھر بہن کے گھر تک تو ہاں۔ کل جو ہے امی گھر پر ہم بھی آج جب پڑھنا ہو جائیں گے پھر الحمد للہ سنڈے کو ہمارے گھر پہ آئی تھنک آپ یہاں پر ایسے کر ہوتا ہے شاید ہاں۔ ہر کو مجھے سمجھتا ہے کہ کمپنیز میں بہت برا مطلب کانسیپٹ ہے آفر کا کانسیپٹ ہے یہاں اٹس ناٹ آل ہم نے موقع میں کافی اچھا لیا آپ کو پتا بتایا تھا یہاں پر کافی میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے کہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان میں اچھا مجھے ایک بات بتائیے میں سمجھ میں سمجھ گیا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کا وہاں پر جانا اور آٹھ دس دن پہلے بچوں کے ساتھ پھر وہ جانور کو پسند کرنا اس کو ٹیگ لگانا لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ کمیونٹی کی مطلب اکثریت ہے وہاں پر تو یہ معاملات بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں پلس اس میں ایک بڑی ذاتی بات ہے کہ محنت بہت کرنی پڑتی ہے اور ایک تیسری بات کہ وہ جو قربانی کرنے کی لذت خود اپنے ہاتھوں سے ہے کہ جہاں پر انسان قربانی خود کرتا ہے اور پھر اس گوشت کو غربا میں یتامہ میں مساکین میں اور مستحقین میں بانٹتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لذتوں سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں چلو اس طرح بات کو کر لیتے ہیں ہلو ہلو شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی میں نے ابھی آپ ہمارے ساتھ ہونا چاہوں گا آپ آپ کو بھی شامل کریں کیا سمجھتے ہیں اس موقع پہ اس عید کے موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میری جتنی دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں ان کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسری بات میں اپنی بات کہوں گا کہ مطلب ہمارے فادر ہیں میرے فادر اور کیا کہتے ہیں چاچا وغیرہ ہم جوائنٹ فیملی ہیں تو وہ جو ہے جب جاننا میں جاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں آگے کرتے ہیں تو ہمیں آگے کرتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ دیکھو خود پسند کرو خود جو ہے وہ مطلب جو بھی ہو وہ آپ کرو تو اگر یہی معاملات جو ہے وہ فارنس کنٹری جو ہے تو ان کے ذہن وہاں اگر ایسے بنایا جائے تو مطلب یہ کہ ایک جو ہے وہ اچھا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم برند بھائی وعلیکم السلام جی میں نظم بات کر رہی ہوں سعودی عرب جدہ سے جی نظر بہن آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو ہماری مطلب تمہاری طرف سے بھی عید مبارک ہو مجھے بہت آپ لوگ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے میری پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں کال ملی ہے ہاں؟ اور میرے گھر والے کو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں میں اکیلی عورت جاتی ہوں یہاں پر سعودی عربیہ میں جاب کرتی ہوں میں جواب ہوں آج میرے بچوں کا فون آیا مجھے میں بہت مس کر رہی میرے بچوں کو ہاں، ہاں، ہاں۔ آپ میرے بچوں کو پیغام دیتی تھی ان شاء اللہ دعا کریں کہ اگلی عید میں میرے اپنے بچوں میں مناؤ لذمہ بہن آپ میرا خیال ہے اگر آپ کے بچے میری آواز کو اور آپ کی آواز کو سن رہے ہوں تو پلیز آپ کیا کہنا چاہتی ہیں پاکستان میں آپ کے بچے اچھا جی میں انڈیا سے ہوں ممبئی ممبئی کی رہنے والی ہے تو ممبئی میں اگر آپ کے بچے اس وقت سن رہے ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے بچے جی گزر کو بس ان کو یہ بول دیجیے کہ میری طرف سے بہت بہت عید مبارک میں ان سب کو بہت مس کر رہی ہوں اور اللہ مجھے اسی دائر پہ آپ لوگ کی دعا سے کہ اگلے سال میں اپنے بچوں کو عید مناؤں میں بہت رہی ہوں میں بتا نہیں سکتی ہوں میرے بچوں کو میں کس طرح سے مس کر رہا ہوں اچھا، کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ سعودی عرب میں میں تقریباً کافی سال ہو گئے لیکن پچھلے سال تو میں عید منانے گئی تھی ہاں۔ بچوں کے ساتھ میں اور ایک سال ایک سال ہو گیا مجھے آ کر لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے میرے بچے چھوٹے ہیں ایک بیٹی بڑی ہے تین بچے چھوٹے ہیں یہ تو بڑا مس کرتے ہیں آپ کو آپ ہیں مس کرتے ہیں بہت مس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ جنہیں بھائی میں دیوا ہو رہا ہوں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں ہاں یہ دعا کریں میرے بچوں کے لیے دعا یقین مانیے یہ میرے پورے پروگرام کی مرکزی کال آج ہو گئی جس پہ میں آپ کلام کروں گا ایک اور کالج بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سرفراز بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے سے جناب سرفراز بھائی آپ کو جی۔ عید کی بہت بہت مبارکباد جی آپ کو بھی سب لوگوں کو بہت بہت بار مبارک ہو آپ کا ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے بہت شکریہ تو عید ہم ادھر رہتے ہیں سعودی عرب میں تو لیکن اکیلے بلادی کا کوئی مزہ نہیں ہوتا جو گھر والوں کے پاس ہوتا ہے جو ہاں، ہاں۔ کرب میں ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ضروریات اتنی بڑھا لیتے ہیں ان کے پاس کی وجہ سے جانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا ہاں۔ ہم سب چلنے کے جیسے آ ایک موسم میں بیٹھ کے بھائی چارے کی باتیں کرتے ہیں ہاں۔ تو غلط ہے حلباد اوپر بھی ایک دوسرے کا حساب اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا کیسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کتاب جو اتنا ہونا چاہیے تو ہاں۔ الحباد سب کو بھائی چارے کی اچھا سر اچھا، صاحب اچھا، اچھا، یہ بتائیے کہ آپ غم روزگار کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں تو آپ کے مطلب بیوی بچے ہیں یا ابھی آپ غیر شادی شدہ ہیں بچے پاکستان میں پاکستان میں کتنے عرصے سے آپ کے آباد ہاں، میں چار برس سے گھر ہاں، کام بھی ٹھیک ہے اچھا آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت یو ٹی وی کی فیملی کے توسل سے میں اپنے گھر والی میں اپنے گھر والوں کے لیے باقی سب دوستوں کے لیے تین بار کا پیغام دوں گا کہ ہمارا خیر بھی ہوا ہم جو ہے ہمارے اپنی ندی پر سنت پہ کرنا چاہیے اور سب کو بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے بہت خوبصورت پیغام آپ کا بہت شکریہ سر سے جوائن کیا السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کو عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک کون سا اگر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں یہ رہا جناب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھی لگ رہی ہے میمن صاحب سے آپ نعت سنیں گے میمن صاحب سے نعت میں آپ کو سناؤں گا لیکن آج نہیں سنواؤں گا آج تو ہم صرف میمن صاحب کی گفتگو سنیں گے پیاری پیاری سی میٹھی آواز میں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے سعودی عرب سے جوائن کیا السلام علیکم میرا خیال ہے کال شاید ڈراپ ہو گئی اتنی ساری باتیں ہو گئی اور میں چاہتا ہوں سبھی بھائی اب آپ سے جو ہے اس قسم کو ہم توڑیں کیونکہ ماشاء اللہ جس انداز سے لوگوں کا انوالومنٹ اتنی ساری کالز ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کیفیت کو اٹھاؤں میں اس بچی کی کیفیت کو اٹھاؤں کہ جو اسٹڈیز کے لیے گئی ہوئی تھی یو کے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت آئسولیشن کا شکار ہوں اپنے ماں باپ سے دور ہوں اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوں اور مجھے کوئی لفٹ نہیں آتا یا میں اس بیگا کی کال کو اٹھاؤں جس کے دودھ پیتے بچے اس وقت ممبئی میں موجود ہیں اور وہ غم روزگار کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہے یا میں اس سعودی عرب کے بھائی کی کال اٹھاؤں جو یہ کہتا ہے کہ میں غم روزگار کے سلسلے میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ عید کو عید ہے جو میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں کس بات کو اٹھاؤں سنجل میرا مشورہ یہ ہے جنید کہ ان ساری کیفیات والی باتوں کو اٹھانے سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا جائے جس پر ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہمارے ایسا صاحب نے ایک بہت بنیادی بات کی تھی کہ یورپ میں جو طبقہ آباد ہے پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیش سے یعنی ایشیا سے جانے والے لوگوں کا وہ اس وقت دو دو طبقوں میں بٹا ہوا ایک تو وہ نسل جو یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئی ہے اور وہ یہاں کے مزاج سے آشنا ہے یہاں کی ثقافت سے آشنا ہے یہاں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کی یاد میں تڑپتی ہے اور ایک وہ نسل جو وہاں پیدا ہوئی ہے جس نے یہ سب کچھ ثقافت کے رنگ دیکھے انہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے دوری محسوس ہی نہیں کرتے ان کے نزدیک جو ہائیجینک طریقہ جس طرح ہماری بہن نے گلاسگو سے کہا کہ ہم جاتے ہیں فارم ہاؤس پر وہاں جانور کا انتخاب کرتے ہیں اسے جا کے کاٹ دیتے ہیں یہ اس معاشرے میں اس سے زیادہ وقت دیا بھی نہیں جا سکتا اس عمل کو لیکن سوچنا اس بات پر ہے کہ وہ جو سنت ابراہیمی کی فضیلت ہے کیا اس ملک کے قوانین کی روشنی میں مجھے اللہ کو اللہ کی راہ میں خون بہانا ہاں۔ پسند ہے وہ جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے گناہوں کی بخشش کا عمل ہے وہ ہمیں کس حد تک نصیب ہو سکتا ہے اور اس ماحول میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس سعادت کے حصول کے لیے کوئی کوشش کر سکیں ہاں۔ کیونکہ یہ بات کہ یورپ میں یہ نہیں ہو پا رہا ہے یا ہمارے بچے وہاں گائے بینس لے کے نہیں گھوم سکتے یہ یورپ کا مسئلہ ہے نہیں بالکل یورپ کا مسئلہ وہاں کی نئی جنریشن کا ہے ہاں۔ جو قربانی کی روح ہے پھر اس کی اسپرٹ ہے اکارڈنگ ٹو سورہ حج قرآن کی بائیس سورہ کی آیت نمبر تھرٹی سیون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت تمہارا خون تو مجھ تک نہیں پہنچتا بالکل صحیح مجھے تو پہنچتا ہے تمہارا پتوا پہنچتا ہے جمع جتنا بڑھ جائے گا اگر یورپ میں ایک پرابلم ہے اور اس کا پتوا زیادہ ہے وہ اس کو کر رہا ہوں میسکلی بھائی اس کو شرعی اعتبار سے ڈسکس نہیں کر رہے ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو گراس روٹ لیول پہ انسیت ہوتی ہے یہ لگے دیکھیے کلچر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہمارے بچے گائے لگے گھومتے ہیں ہم دس پندرہ دن پہلے نہیں ممکن نہیں ہے لیکن جہاں تک پرابلمس ہیں جو وہاں پہ گراؤنڈ ریلٹی ہے جیسے ہاں۔ جیسے بھائی نے کہا کہ ہم وہاں پہ اگر جانور باہر کاٹ رہے روڈ پہ یو پی میں تو وہاں پتا نہیں کتنے این باہر نکل آئے گا ہاں، تو پرابلم یہ کہ وہ وہاں کی پرابلم ہے ہاں۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمد للہ الحمد للہ سم الحمد للہ جو مسلمان کر رہے ہیں یہ بہت بڑا تقوا ہے جیسے قریب سال میں جو بات کہی کہ وہ انڈکٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے دور ہے کلام کرتے ایک کالوں کو شامل کیے دیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں بلال بول رہا ہوں اسپین سے اسپین سے بلال صاحب آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہاں بھائی آپ کو عید مبارک ہو میرے ساتھ میرے دوست سجاد طاہر اور اسماعیل ہم ہاں۔ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگا ہے ان بھائیوں کو بھی بہت بہت عید کی مبارکباد کریے گا خیر مبارک آپ کو بھی عید خیر مبارک جناب اپنے ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے بھائی جو فرمائیے حضور فرمائیے وعلیکم السلام عید مبارک خیر مبارک جناب آپ کو بھی بہت بہت عید کی مبارکباد یہ بتائیے کہ آپ اسپین میں موجود ہیں اپنے ساتھ ہمیں اور ہمارے ساتھ آپ کو محسوس کر رہے ہیں جی جی کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت آپ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام اور بہت زیادہ مزہ آیا جیسے سارے آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں کے پہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیا کریں کروں گا یہ کلیئر ہو جائے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو خارجی طور پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے اچھا، روحانی طور پر جی۔ اثر ہوتا ہے ذبح کرتے ہوئے ایسی بات کی طرف آتا ہوں جو حقیقی مقصد وہ کلیئر ہو جائے خارجی طور پر وہ ایک حیوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ذبح کر رہا ہوتا ہے لیکن فکاہ فرماتے ہیں کہ اندرونی طور پر اس کا یہ ایک حیوان ہے جسے ہم لفظ سے جو ہے وہ نفس کہا کرتے ہیں کہ جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے نفس عمار ہم نفس عمارہ کو جو ہے حقیقی طور پر ذبح کر رہے تھے اپنے نفس عمارہ کو مار کر اسے نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جو ہے اس کا مقصد یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس جانور سے محبت کی اسے ذبح کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس لیے تمام محبتیں تیری اور تیرے رسول کی محبتوں کے بعد بات جاری رکھتے ہیں اسی ساتھ ایک کالو بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی اللہ کا بہت شکر ہے بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک سے آپ کو بھی بہت ہی مبارک کون بھائی اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی واجد بات کر رہا ہوں یو کے سے واجد بھائی واجد بھائی اس وقت یو کے میں موجود ہیں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں یا کچھ غم کسی کیسے کیا ہے بس یہاں سے پتہ نہیں چلتا ہے جس میں بھی ہو جاتا ہے یہ تو ایک تین چار یہاں یو کے اچھا۔ اچھا فیملی کے ساتھ وہاں موجود ہیں یا اکیلے وہاں پہ رہتے ہیں فیملی کے ساتھ ماشاء اللہ تو مطلب آپ کو جو خوشیاں ہیں وہ فیملی کے ساتھ آپس میں بانٹ لیا کرتے ہیں نا جی بالکل ٹھیک کوئی پیغام دینا چاہیں گے دنیا بھر کے مسلمانوں کو باقی یہی کہ مسلمانوں کا کتنا یہ دنیا میں چل رہا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں ایک ساتھ ایک ہار چلنے چاہیے بالکل شیخ راجی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وہ ایک نام سے جو ایکسپلین کرتے السلام علیکم میں اس کو میں معافی چاہوں گا مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں یہ تو ایک نتیجہ آپ نے بیان کر دیا میں چاہوں گا جی۔ ایک شبے کا میں جاگا جی۔ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو یو کے یورپ میں رہتے ہیں وہ قربانی کے مقصد کو حاصل نہیں کرنے ایسی بات بالکل نہیں ہے بلکہ یہ جو مقصد نے ذکر کیا ہے اس مقصد کو پانے والے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں اور اس فارمیلٹی کو پورا کرنے والے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں تو یہاں پہ بات یہ کہ بیسیکلی والدین کی تربیت کا ہے ماحول خود نہیں بنتا انسان خود ماحول بناتا ہے اور ماحول بنانے کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو احساس ذمہ داری دلواتے ہیں اور وہ بچے جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے دینی معاملات میں جو ہے مشغول رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر تعلیم و تربیت نہیں کی ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ہونی کرنی چاہیے تاکہ سنت ابراہیمی ان کے اندر جو پیدا ہو جائے میں آپ کی جانے والوں گا ایک کالج کو شامل کیے لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی آصف گورا لندن سے آصف صاحب لندن سے آپ کو اس کی بہت بہت مبارکباد کیا کہنا چاہیں گے جناب آپ سب کو ہماری طرف سے ہماری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک آپ کے کو آپ کی جو تین سارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی ایک کی پورے مرد ہے کیا کہنا چاہیے آصف بھائی اس موقع پہ اس موقع پہ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سبھی دن بھائی آج آج فرمائشی پروگرام نہیں ہے بالکل آج ہم کوئی لاسٹ ٹائم نہیں کر رہے آج ہم صرف اور صرف عید ملن آپ کے ساتھ منا رہے ہیں یہ بتائیے آپ اس وقت لندن میں موجود ہیں تو فیملی کے ساتھ ہیں یا فیملی کے بغیر رہتے ہیں بہت ہی مبارک آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ایک بڑا اچھا سا سما بن جاتا ہے یہاں پہ لندن میں اچھا۔ ماشاء اللہ ہماری اچھا عید کی عید کی جو خوشیاں منانے کے لیے ہم آپ کے درمیان آئے ہیں آپ کی عید کے موقع پہ ہماری بھی اب ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان موجود ہیں آپ ہمارے درمیان موجود ہیں جو بھی کئی مسلمان آپ کو دیکھ کے آپ جیسے بھائیوں کو دیکھ کے تو ایسا فیل کرتا ہے کہ آپ ہمارے آپ کی بہت بہت محبتیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے نوین کی فضاؤں سے کال کیا ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر شوق کے عید ملن اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے آپ کے پیارے سے ستارے جن سے آپ محبت کرتے ہیں آج اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اور آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق یو کے سے ہے اسکینڈینیوین کنٹریز سے یورپ سے امریکہ سے اور جو اس وقت عید کا تیسرا دن منا رہے ہیں ہمارے ساتھ خوشیوں میں اور ہم ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب کیا جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے بھائی جی تو اللہ کا شکریہ میرا نام منف مانے میں پالینڈ سے بول رہا ہوں سے بات کر رہے ہیں جناب آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد اور اللہ کا شکر ہے ہوتی کہ کا شکریہ ہونے تو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان اچھا ماشاء اللہ بہت پیاری بات یہ ہمارے لیے اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اعتماد جو ہم جنریٹ کرنا چاہتے تھے واقعی ٹائم ہوا آپ وہاں پر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا بغیر فیملی کے رہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اللہ کے شکر ہے اچھا اور عید کی ان لذتوں کو کیسے دیکھا آپ نے تین دن کیسے عید منائی اچھا منایا آج پاکستان والوں کے ساتھ بھی منایا اور کل اور اس وقت آپ کیو ٹی وی کے ساتھ منا رہے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہالینڈ کی سزاؤں سے آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام میری پیاری بہن سے بات کر رہی ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں سعودی عربیہ سے سعودی عربیہ سے آپ کو اس کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی اس کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں اور یہ میرا پہلا سال ہے سعودی عربیہ میں پاکستان کا آپ نے بات کی کہ آپ کو پاکستان میں تبھی کافی آپ نے بتایا لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پہ عید کا مزہ اور طرح سے ہے یہاں پہ خلوص بھی آتا ہے لوگ بہت اچھے ہیں اچھا، مانا کہ وہاں ریلیٹیوز ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں سب ہیں لیکن میں نے دیکھا ان میں خلوص کی بہت ساری کمی ہو گئی ہے نا تو جب سے اب میں نے فرسٹ ٹائم حالانکہ یہاں پہ منائی ہے عید اور میں نے بہت انجوائے کیا ہے نا بہت زیادہ یہاں کے لوگ یہاں کا ہر چیز دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی ہوں نا تو بس پاکستان سے ایک یہ گزارش ہے وہاں پہ رہنے یعنی والے لوگوں کو کہ وہ اپنا اخلاق اپنا خلوص اپنا سب کچھ دیکھ کر کرے نا اچھا آپ فیملی کے ساتھ ہیں یا بغیر فیملی ہاں جی جی جی میں اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں اس سے پہلے ہم لوگ پاکستان میں ہی رہتے تھے اسلام آباد سے تھے ہم لوگ لیکن جب سے ہم یہاں آئے ہیں یہاں پہ ہم آپ کے بہت خوش ہیں اور بہت زیادہ نا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب سے جوائن کیا سبھی بھائی آپ کی کورٹ میں آنے سے قبل میں چاہوں گا صدیق بھائی کو میں بار بار روکتا رہا اور بزرگ شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ان کے تجربات مشاہدات اتنی ساری کالز آپ نے سنی اتنے سارے تاثرات تہذیب کی کلچر کی تمدن کی تمام باتیں بھی ہوئی فرق کے حوالے سے باتیں ہوئی کمپیرزن ہوا ایسٹ اور ویسٹ کا کیسے دیکھتے ہیں ساری گفتگو کو یہ تین چار کالج ہم نے سنی ہے گھر سے دور بچوں کو چھوڑ کر جو احساسات یہ قربانی کا مفہوم ہی اس وقت چل رہا ہے تو اس جذبے کو آپ کیا کہیں گے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دیار غیر میں مقصد کیا ہے ان کا اپنے بچوں کا مستقبل یہ بھی قربانی کی دیوا عورت ہمیں روزگار کے لیے ہاں۔ دودھ پیتے بچوں کو ممبئی میں چھوڑا ہوا اور سعودی جی۔ عرب میں کام کر رہی ہیں میں وہی محسوس کر رہا ہوں ہاں۔ کہ اس کو اس کو کیا کہیں گے آپ یہ بھی ایک قربانی جذبہ جذبہ ہے ہے نا ہاں۔ تو ایک اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبادت اور ثقافت میں بڑا فرق ہے ٹھیک پہلے تو ہم نے ایک چیز کو تعین کرنا ہے کہ آیا شرم یہ ضروری ہے کیونکہ مجھے نہیں یہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ہمارے گھر کے باہر ہی ہم جانور کو چھری پھیرے تو ہی قبول ہوگی یا وہاں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم کے مطابق کو چلنا ٹھیک ہے ہم نے یہ تعین کرنا ہے رہا سوال ان کے بچوں کی تربیت کا میں آپ کو بتا دوں میں نے بہت سے ملکوں کے سفر کیے ہیں سے بہت بہتر ان کی تربیت اچھا، ایسا لگتا ہے جو اسٹینڈرڈ ہم نے مینٹین کیے ہیں ہاں۔ ایسا لگتا ہے بیسٹ جو ہے ہاں۔ سبھی اس پہ مطلب بھرپور عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیے ہم وقت کی قدر ہے ہاں۔ وقت کی قدر ہے ہم اپنی چیزوں کو بہت پھیلاتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے تقاریب کو بہت پھیلاتے ہیں سماجی حرکتوں کو بہت پھیلاتے ہیں وہاں ٹارگیٹڈ ہے جو چیز ہے مصروف ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو قربانی کو بھی انہوں نے پلان کیا ہوا اور اسی طرح کرتے ہیں اسی جذبے سے کرتے ہیں صدیق بھائی نے بات بہت اچھی کی میں نے وہاں دین پر زیادہ کاربن دیکھا ہے ان لوگوں کو دیکھو دین بات تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں رہ کے بھی بعد لوگ دین سے بہت دور ہے لیکن جذبہ کے بعد کھڑا ہوا ہے جماعت کرانے کے لیے پیچھے بچے گھر کی خواتین کھڑے ہوئے ہیں یہ تاثر ہمارے یہاں پاکستان کے گھروں میں نہیں باہر ہے ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بچے کی جو گھٹی ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں اگر میرا باپ مجھے بچپن سے ہی بکرا یا گائے دلانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے تو میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور اگر خدا نہ خاصتا میں اس معاشرے سے نکل گیا جہاں پر یہ لانے کا کنسپشن نہ ہو تو میں جہاں بھی ہوں گا جس جگہ بھی رہتا ہوں گا میں فلائٹر ہاؤس جاؤں گا فارم ہاؤس جاؤں گا اور وہاں جا کے جگہ کروں گا لیکن میری گٹی میں جو سنت ابراہیم جی کی جو محبت ہے جو کنسپشن ہے شریعت کا وہ میرے والدین نے میرے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا تھا اب میں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ رہوں گا تو میں قربانی کو اسی طرح سے کروں گا جو میرے <laughs> جس کی جانے آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ الٹیمیٹلی ہم بھی اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اتنی لائف ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر ہاں۔ حجاج اگر ایک ساتھ قربانی کریں وہاں موجود تو اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے بات یہ کہ جو اسلام کو مانتا ہے نا مسلمان ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور یہاں پہ حلال کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو ہم ٹریڈیشنلی بات کر رہے تو کیا کہنا چاہیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان according to my religion according to Quran دنیا میں کوئی بنا الحمد للہ دنیا میں کوئی بھی انسان برا نہیں ہے ہاں۔ تب برا بنتا ہے جب اس کے اعمال برے بنتے ہیں تو آپ کسی جگہ بھی رہیں اگر آپ کر رہے عطی اللہ اور عطی رسول دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہاں۔ اور آپ شریعت کے دائرے میں آپ وہاں بھی اچھے ہیں بالکل اگر آپ پاکستان میں بھی عمل کے ساتھ نہیں ہے تو آپ برے تو جہاں تک تعلق ہے کلچر کا کلچر ہاں۔ دیکھیں ابھی بھائی نے بڑی اچھی بات کی سعودیہ میں چلے جائیں تو آپ کو یہاں سے آپ یو ایس اے چلے جائیں آپ کو ڈیفینڈ ملے گا ہاں۔, ہاں ایک بات جو ہم نے شروع میں جو مدعا اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو نیو جنریشن وہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں یہ پرابلم ضرور ہے کہ جیسے یہاں سے پرانی فیملیز گئی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو پابند رکھا ہوا ہے بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں ہماری مسلم فیملیز میں کیونکہ میں رہا ہوں وہاں پر کہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور سے بھی ڈال دیں ہلکا سا لگا بھی بھی دیں اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے نیا قانون ہے نا لیکن ہمارا کلچر یہاں پہ کیا ہے دیکھیں مذہب تو وہاں بھی اجازت نہیں دیتا ہاں۔ یہاں بھی نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو ماریں گے لیکن کلچر یہ ہمارا کیونکہ میں بچپن سے یہ دیکھتا آیا ہوں کہ میرے فادر میرے فادر کو ڈانٹ دے دو وہ اس کو ڈانٹ دے دو مجھے میرے فادر نے ڈانٹا تھا میں اپنے بچوں کو ڈانٹوں یہ بات کلچر اچھا، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پہ جس ہاں۔ لذت کی بات آپ نے کی نا جیسے اسی لذت کو میں نے ابتدا میں اٹھایا تھا بنیادی طور پہ گفتگو میں کہ یہ جو لذت ہمارے یہاں موجود ہے یہ لذتیں کیا ہمیں ویسٹ میں نظر آتی ہے اس اور تھوڑا سا کلام کرتے ہیں ایک اور کم کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک میرے یہ کون سے پیارے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سمجھیا سے بات کر رہا ہوں جناب کیا کہنا چاہتے ہیں میں کچھ مہمان میں چاہتے ہیں ہاں، ہاں۔ کیا جی، یہ عید کا جو ہے یہ دو دن اس دفعہ آپ نے پاکستان میں کا فرق آیا ہے ہاں، وہ چھوٹا کا پروگرام تو یہ ہے کہ بولتا اچھا بھائی ایسا ہے کہ یہ چونکہ صفائی مسئلہ ہے میں معافی چاہتا ہوں اور اس معاملے کو میں مزید پرولانگ نہیں کر پاؤں گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی جناب تو ہم بات کر رہے تھے اس اس لطافت کی اس لذت کی یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو ایک آپ تھوڑا سا اس لذت کی طرف آ جائیں جو آخری کال ہماری بہن کی آئی تھی جس نے کہا کہ میں یہاں سعودی عرب میں بہت خوشی سے عید منا رہی ہوں دیکھیے آپ رویوں کا فرق دیکھیں اچھا ان کا کلیم بھی یہ ہاں۔ یہاں اخلاق کی کمی نظر آتی ہے وہ معاشرے کا مسائل ہے ہر معاشرے کی اپنی نفسیاتی سطح ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جو ہرسوس کی دوڑ لگی ہے اس نے رشتوں کی بنیادوں کو کمزور کیا وہ اگر دور جا کر اپنے گھر میں سے آسودگی اور خوشی اور اطمینان محسوس کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک ہے اور جو لوگ وہاں رہ کر یہاں کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ بھی ایک نفسیاتی سطح ہے یہ رویے ہیں رشتوں میں آپس میں باہمی تعلق کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے اگر کمزور ہے تو لوگ دور رہ کر بھی سکون محسوس کریں گے اور اگر جڑے ہوئے ہیں تو وہ دور رہ کر بھی تڑپتے رہیں گے تو یہ معاشرے کی ساخت پر ہے یہ انفرادی رویے ہیں کسی کا کچھ ہو سکتا ہے کسی کا کچھ ہو سکتا ہے انفرادی رویوں میں تو تبدیلیاں بہرحال واقع ہوتے رہتی ہیں اور یہ بات ہے تجربات اور مشاہدات پہ پیش کرتی ہے اس بھائی کہ پاکستان میں رہنے والے کے کبھی پرسپشن جو ہے وہ کچھ ہوں گے کبھی کچھ ہوں گے اسی طرح سے جو آپ کو امریکہ سے کال کر رہے ہیں سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں وہ اپنی گراؤنڈ ریالٹی سے بات کرے گا انفرادی طور پر تجربہ بتائے گا ہم معاشروں کے اوپر بات کرتے ہیں ہاں۔ دیکھیں دین جو ہے نا جو اللہ اور اس کے محبوب کی باؤنڈریز ہیں جو ہمارے لیے ہیں وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر آپ اس پہ چلتے ہیں نا تو تباد نہیں ملے گا آپ کو ہر جگہ پیس ملے گا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ رسول آئے بولا یا رسول اللہ صحیح بخاری صنعت داؤد میں بھی کا فکر ہے کہ مجھے کیا خرچ کرنا چاہیے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیواؤں کی غریبوں کی مدد کریں جتنا دے سکتے ہیں پھر اسی شخص نے بولا یہ بھی نہ ہو تو کیا کروں بولا کھجور لے دیا کریں تو بولا یہ بھی نہ ہو آدھی بولا مسکراہٹ دے دیا بالکل ٹھیک ہے بالکل پتا یہ چلا کہ ہر انسان اپنی ایبلٹیز کی بنیاد پر جو ہاں۔ اس کے پاس اویلیبل ہے وہ خرچ کر رہا ہے ہاں۔ لیکن ہمارے اسلام میں ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے ہاں۔ تو آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیے وہ رشتے کو استغار کرنا چاہتے ہیں ایک بھائی کے دوسرے بھائی سے رشتے کی استواری ہے اگر ایک بھائی دوسرے کے لیے مسکرا ہے کہ اگر اچھا۔ آپ تمام آواز کی بزرگوں کی اجازت تو میں کال کو شامل کر رہا ہوں <laughs> السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی کیا حال ہیں جی حال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے باقی آپ بتائیے آپ کہاں سے بات مبارک صابر البدین صاحب کو اور میں سعودی عرب سے اچھا صرف ایک منٹ آپ نے صرف سبھی بھائی کو مبارکباد دی ہے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ اچھا، ہاں سب کو آپ عید مبارک پہلے سے سب کو عید مبارک ہے میں سعودی عرب ریاض بات کر رہا ہوں جناب کیا کہنا چاہتے ہیں میری پہلی کال لگی ہے ہاں۔ مبارک میں آپ کو دیکھ کر کے جناب مفتی سر احمد اللہ صاحب کو اور سارے ممبران کو بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی مبارک اور یہ جو مفتی چیتا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، ہاں۔ یہ لفظ جمع کا اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی آپ تفصیل سے یہ مسئلہ ہے اس کو اوائڈ کریں پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ بتائیے کتنا پیار بانٹا آج آپ نے عید کے موقع پہ ارے صاحب بہت دور دور سے لوگ ہمارے یہاں ریاض میں آئے لوگ عید مبارک دیا بہت اچھے اور بہت ہی خبر سے ماشاء اللہ بس اسی انداز سے اسی انداز سے اس پیار کو جو ہے وہ بانٹتے چلے جائیے اور بانٹتے چلے جائیے کیونکہ پیار بچنے کے بعد جو ہے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے ایک اور ایک پھر آپ بزرگ کیے میں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کون سا اگر کہاں سے میں اقبال بول رہی ہوں سے جی اقبال صاحب پہلے تو آپ کو عید کی مبارکباد کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سب بھائیوں کو بہت بہت میری طرف سے مبارک خیر مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کو یہ بتائیے کہ آپ فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں ہیں یا بغیر فیملی کے عید منا رہے ہیں سر میں بچوں کے ساتھ ہوں لیکن مر کی ایک ہی نہیں تھی ان کہ اس کی پچھلے سوچ رہے ہیں ہم سبھی ہو گیا تھا کیا تھی اٹھارہ سال کا پہلے گیارہ سال گاڑی میں مار دیے اللہ تعالیٰ بھائی کرنا آپ اللہ جمد میں گیا تھے اور کل رات کو خواب میں آیا تھا ہاں۔ اچھا خواب میں آیا تھا کیا کہا اس نے آپ سے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اپنے گھر میرے گھر میں میرے ساتھ میں اس کے ماموں بھی میرا سادہ بھی یہاں پہ ہے ان کے گھر میں آئے سفید کپڑے پہنے ہوئے دروازہ کھولا کھولو جب دروازہ میرے سالہ نے کھولا تو سفید رنگ کے کپڑے پہن کر وہ بولتے ہیں بیٹا یہ ساتھ میں کون ہے بولتے ماموں یہ میرا دوست ہے بولا کیا نام ہے بولا نور تو امام اس کے جب میں ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے چہرہ مبارک دوسری سائڈ میں تھا خالی پیچھے سے ان کی گردن نظر آ رہی کپڑے میں بھی پہنے میرے بیٹے کا نام اویس تھا اچھا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے درجات کو بلند کرے اور آپ کو صبر زمین عطا کرے صبر زمین کے بدلے میں اجر عظیم عطا کرے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس موقع پر جہاں کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو کیا تکلیف کیا دکھ ہوتی ہے ہم تمام لوگ آپ کے دکھ میں شریک ہیں اور آپ کے لیے بہت دعائیں آپ کے بیٹے کے لیے بہت دعائیں آپ کو بہت شکریہ بھائی ہاں آپ دیکھیں آپ سب سے بڑی بات میں اس ساری گفتگو میں چونکہ ہم وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں بات کو دو دو جملوں میں کہ ہمارے پاس دیکھیں کس طرح کی کالز آئیں کہ جو لوگ آئسولیشن کا شکار ہیں وہ بھی کال کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس فیملی کے ساتھ بات کر رہے ہیں صحیح ہے نا وہ جو لوگ غم روزگار میں مطلب مبتلا ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی سے بات کر رہے ہیں جن کے لوگ مر گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح طرح سے اس عید کو منا رہے ہیں اپنے امریکہ میں یا یو کے میں بیٹھ کے وہ بھی شریک اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایسی میٹنگ کر دی ہے کہ تمام لوگ دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائنڈ ویلڈ اپ کرتے ہوئے سبھی بھائی میں چاہوں گا دو دو جملوں میں بلکہ آپ سے محمد علی ابتدا کرتے ہیں اس عید کے موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیے بہت مختصر وقت ہے بس قربانی کا مطلب سمجھے اور قربانی کو محسوس کرتے ہوئے اس بہت مختصر آگے سب کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کریں اتنی اچھی پرورش کریں کہ وہ پھر اپنے بچوں کو وہی چیز جو ہے وہ انجیکٹ کر سکتے کیا بات ہے جو آپ دیں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے بچے لیں گے اور وہ اپنی اولادوں کو دیں گے اس میں کیا کہنا چاہیے قرب کا پہلا ہاں، تو پیار محبت کی قسم آپ کے انداز سے انسان قربان ہو جائے اتنا خوبصورت انداز ہے لوگوں میں اس میں کیا کہنا چاہیے اللہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائی ہے ہم کہیں بھی ہیں کس ہاں۔ جگہ بھی رہیں بس ہم کلمے کے ساتھ جڑے رہے اور ہاں، ہاں، محبتیں بانٹ کیا بات مفتی صاحب کیا کہنا چاہیے تو اس غم کے موقع پر میں اپنے بھائی سے کہوں کہ آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ ہاں، آپ تو ماشاء اللہ محبت بھی ہے اور جی، جی، جی۔ شعبہ تو ان کے بیٹے کو شہادت کا درجہ عطا اتنا اللہ العالمین نے ان کی مقصد فرمائی ہے تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے ہم پوری دعا بھی کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بیٹھنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہاں سے اپنے سے دور ہیں اور جو اپنے سے دور نہیں ہے یعنی وہ لوگ جو وہاں پر عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں ہم ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے عزیز و قارب سے دور ہیں تو ہم ان کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اکیلے تصور نہ کریں خوشیاں منانے میں ہم ان کے ساتھ ہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے جہاں بھی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں جنہوں نے پروگرام دیکھا ہے ان کو یہ میسج ہے میرا ایک آزادہ درخواست ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت ایمیج جو دنیا کو جا رہا ہے خدا اپنے عمل سے کردار سے صحیح بات اسلام کو اور پاکستان کی بلند کرے اور اپنے اولادوں کو وہ تربیت دے کہ پاکستان پر اسلام کا دو جملوں کی گنجائش آپ کے پاس جیسے خوشی رشتوں کے تقدس سے ادارت ہے رشتوں کو مضبوط کیجیے تو خوشی خوشی محسوس ہوگی کیا بات ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے بہت ساری باتیں ناظرین اور اگر باتیں میں کرنے کے لیے بیٹھوں تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پورا کا پروگرام جو ہے اس پروگرام کو ختم کرنے میں لگے گا اتنی مختلف خیال باتیں اتنے مختلف رنگ اتنے مختلف جذبات اتنے مختلف احساسات کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسٹڈیز کے لیے آئی ہوں اور میں اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں اور میں عید کی خوشیوں کو کہاں تلاش کروں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوا ہوں میرے دودھ پیتے معصوم بچے میں ممبئی میں چھوڑ کے آئی ہوں ارے میں خوشیوں کو کیسے تلاش کروں ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بچہ جب نگاہیں اٹھا کر اپنی ماں کو تلاش کرتا ہوگا اور ماں کہہ کے پکارتا ہوگا تو کون عورت اس کو سینے سے لگاتی ہوگی اور دلاسا دیتی ہوگی کہ بیٹا تیری ماں اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے اور تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اس وقت وہاں پر کام کر رہی ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے بہت مطمئن ہیں چاہے ہم ویسٹ میں موجود ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بچوں کی گٹھی میں جو پلایا ہے دراصل وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہے اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر ہونے کے باوجود بھی اس انداز سے اس خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے جس انداز سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ماں صبح پر موجود ہے ہمارا بھائی صبح پر موجود ہے ہماری بہنیں تو وہاں موجود ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں یا دیگر جگہوں پہ موجود ہیں در اصل ہم اس خوشی کو صحیح طور سے منا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے ہمارے قریب ہیں میں لازم پیراہن الفاظوں کا نہیں دے سکتا لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسٹ میں رہیں چاہے آپ ویسٹ میں رہیں اپنے بچوں کی ان خطوط پہ تربیت کریں کہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ سنت ابراہیمی در اصل ہے کیا قربانی کی اصل روح کیا ہے قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے تہذیب تمدن اقدار یہ دراصل ہماری اپنے ہونی چاہیے اگر کسی کی تہذیب تمدن اور اقدار کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا اور اس کا رنگ اگر ہمارے اوپر مضبوط ہو گیا تو ونگ واہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے ہمیں ہاری ہوئی جنگ کو جیتنا ہے اور اس طرح سے جیتنا ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے تمدن پہ دراصل اس انداز سے حاوی آ جائیں کہ ہمارے بچے ان کی تربیت ان بنیادوں پر ہو کہ بچے جب بڑے ہوں تو واقعی ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنی بنیاد کو کس انداز سے سمجھا ہے اور ہماری بنیاد کیا ہے آج ایک بات تو یہ ہے ناظرین اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ میں اندازہ کر سکتا ہوں جو اس وقت اپنے پیاروں سے دور ہیں اپنوں سے دور ہیں اور بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منا لیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کو کون کہتا ہے آپ اکیلے ہیں ارے آپ اس بات کا کیوں گمان کرتے ہیں یا آپ کی ماں آپ کے بھائی یا آپ کے شوہر یا آپ کے بہنیں جو ہیں وہ آپ کے درمیان موجود نہیں ارے ہم ہیں آپ کے بھائی ہم ہیں آپ کے پیارے ہم ہیں آپ کے چاہنے والے ہم نے دراصل گلوبل فیملی کا تصور اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہم سے جدا مت سمجھیں آج آپ کی خوشیوں میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یقین مانیے انشاءاللہ یہ سفر اسی انداز سے چلتا رہے گا آپ نے اپنا ہمیں سمجھا اپنا سمجھ کے ہمیں کال کی اپنا دکھ سکھ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور اسی انداز سے انشاءاللہ ہم نے جو اس گلوبل فیملی کی میٹنگ کی ہے اسی انداز سے ہم ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ سناتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا بہت قریب آئے گا کہ جہاں پر یہ تصور بہت زیادہ مستحکم ہوگا کہ اب ان دوریوں کو ہم نے قربتوں میں تبدیل کر دیا ہے اور بے شک جو ہمارے دل سے نکلے گی وہ آپ کے دل تک پہنچے گی اور جو آپ کے دل سے نکلے گی بے شک ہمارے دل کو چھو کے چلی جائے گی اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو لیکن یاد رہے عید کے تیسرے دن دوپہر تین بجے سپہر تین بجے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کی محفل میں اور آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے ایوان کے ساتھ موجود ہوں گا ایک بار پھر عید ملن اسپیشل ایشیا کے ویورس کے ساتھ سپہر تین بجے سے لے کے ساڑھے چھ بجے تک عید کے تیسرے دن آپ رہیں گے میرے ساتھ اور میں رہوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوتی ہے بس ایک دن کے ایک طویل یا مختصر آپ دیکھیے وقفے کے بعد اجازت ہے اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اللہ حافظ